ایک ڈسپیچ آئیے شروع کرتے ہیں جب رابرٹ لانگ بمبئی کے کسٹم ہاؤس سے باہر نکلا تو ٹیکسی ڈرائیوروں کا ایک غولے بیابانی اس پر جھپٹا لیکن وہ اچک کر سڑک کے کنارے کھڑی ہوئی ایک خالی وکٹوریا میں سوار ہو گیا وکٹوریا کی چھت اتری ہوئی تھی اور گھوڑا اور کوچ بان دونوں مزے مزے کے خراٹے لے رہے تھے گھوڑے کے سر پر ایک کوا بیٹھا اس کے دونوں کانوں میں باری باری سے ٹھونگے مار رہا تھا مکھیوں کا ایک چھتا کوچ پان کے منہ پر منڈلا رہا تھا کچھ مکھیاں اس کے نتنوں اور نیم وا دہانے میں بے تکلفی سے مصروف سیاحت تھیں رابرٹ لانگ کے سوار ہونے پر گاڑی کو دھکا لگا اور گھوڑا اور گھوڑے کا مالک دونوں اپنے خوابوں کے جزیروں سے اس دنیا فانی میں لوٹ آئے کوچ بان نے اپنی بھینگی آنکھیں گھما کر مسافر کا جائزہ لیا اپنی منحنی جسم کو موڑ کر ایک پیچیدہ سی انگڑائی لی اور زور سے کھنکا کر دو تین ادموئی مکھیوں کو باہر تھوک دیا جو سیر و سیاحت کے شوق میں اس کے گلے کے اندرونی نہا خانوں میں بھٹکی تھیں پھر اس نے چابک ہوا میں گھما کر دو چار گھوڑے کی پیٹھ پر رسید کیے گھوڑے نے احتجاجن اپنی پچھلی ٹانگیں اٹھا کر کچھ دلتیاں جھاڑیں اور پھر خاموشی سے راہ راست پر چل پڑا چون چون ٹھک ٹھک چون چون ٹھک ٹھک وکٹوریا چرچراتی ہوئی کھٹکھٹاتی ہوئی چلی جا رہی تھی اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں موٹروں ٹراموں تانگوں رکشاؤں سائیکلوں کتوں بکریوں بیلوں اور انسانوں کا تانتا سا بندھا ہوا تھا اگر کوئی چیز اچانک وکٹوریا کے راستے میں حائل ہوتی تھی تو کوچ بان بڑی فصاحت و بلاغت سے اس کے شجرہ نصب پر طویل تبصرہ کرتا تھا اس کے منہ میں پان کی پیک بھری ہوئی تھی اور وہ بڑی بے تکلفی سے اسے راہ چلتے ہوئے انسانوں اور جانوروں پر تھوکتا جاتا تھا رابرٹ لانگ وکٹوریا کی سیٹ پر نیم دراز پڑا سوچ رہا تھا کہ کوچ بان نے اب تک اس سے یہ بھی نہیں پوچھا کہ وہ کہاں جانا چاہتا ہے نامعلوم وہ اسے خرامہ خرامہ کس منزل کی طرف لیے جا رہا ہے شاید اس یوگیوں اور جادوگروں کی سرزمین پر جہاں لوگ ننگے پاؤں دہکتے ہوئے انگاروں پر چلتے ہیں شیشے چباتے ہیں رسوں پر درختوں کی طرح چڑھ جاتے ہیں سنگوں اور میخوں پر سوتے ہیں شاید کہ اس سرزمین کے کوچ بان اپنے مسافروں کی پیشانی پر ہی ان کی منزل کا نام پڑھ لیتے ہوں شاید یہ کوچ بان کوئی سرار یوگی ہو جو مستقبل کا آئینے میں نامعلوم قسمتوں کے راز پڑھتا ہو شاید اس نے دیکھا ہو کہ نیو یارک پوسٹ کا نامہ نگار خصوصی رابرٹ لانگ کوئن الزبیتھ میں امریکہ سے لندن پہنچا لندن میں اس نے اپنے اخبار کے لیے کہانیاں لکھی شراب پی اور ہائٹ پارک میں منڈلانے والے بے شمار چھوکروں سے معاشقے کیے ایس ایس سیرٹ مول میں اس نے پہلے مسز جیکسن اور پھر ہیلڈا سے جی بہلایا اور آج صبح جب جہاز نے اپنے مسافروں کو بمبئی کی زمین پر اگل دیا تو یہ پرسرار کوچمان اپنے جانے پہچانے دوست کو لینے کے لیے پہلے ہی سے سڑک پر موجود تھا شاید اب وہ اسے اپنے پوشیدہ تہ خانے کی طرف لیے جا رہا ہے جس میں عود اور امبر کی بتیاں سلگ رہی ہوں گی اور دیوانوں پر کھوپڑیوں اور ہڈیوں کے ڈھانچے لٹک رہے ہوں گے ایک کونے میں ایک مدم سی موم بتی جل رہی ہوگی دوسرے میں کوچ بان ہوگا اپنے ہاتھ میں اللہ دین کا چراغ لیے جکا یک رابرٹ لانگ کا سہانا سپنا ایک جھٹکے کے ساتھ ٹوٹ گیا کیونکہ وکٹوریا کا ایک پہیہ سامنے کی طرف آتی ہوئی بیل گاڑی کے پہیے سے ٹکرا کر بری طرح الجھ گیا تھا بیل کی گردن کھینچ کر وکٹوریا کے اندر آ گئی تھی اور سرخ سرخ جلتی ہوئی آنکھوں والا بیل وکٹوریا کے اندر رابرٹ لانگ کے این سامنے بڑے خطرناک انداز میں پھنکار رہا تھا اس کے نکیلے سینگ رابرٹ لانگ کے چھاتی سے چند انچ دور حیبانہ طور پر آویزہ تھے اور منہ سے کف ابل ابل کر اس کی پتلون پر ٹپک رہی تھی کوچ بان اور گاڑی بان اپنی اپنی جگہ بیٹھے زور زور سے چلا رہے تھے اور ایک دوسرے کے خاندان کی مستورات کے چال چلن کے متعلق بڑے بڑے گہرے رازوں کے انکشافات کر رہے تھے اور تماش بینوں کا ایک گروہ نیم بیزوی شکل میں کھڑا اپنی دلچسپی کا اظہار کر رہا تھا کبھی کبھی گاڑی بان کے ہاتھ کو اپنی طرف اشارہ کرتے دیکھ کر رابرٹ لانگ کو خیال ہوتا تھا کہ شاید اس کا اپنا شجرہ نصب بھی زیر بحث ہے جتنے منہ اتنی باتیں ہر کوئی اپنی بسات کے مطابق صورت حالات پر تبصرہ کر رہا تھا ایک دھوتی پوش بزرگ نے جو سر پر گاندھی ٹوپی اوڑے تھے یہ حال پیش کیا کہ کوچ بان اپنے سفید فام مسافر کو وکٹوریا سے نیچے اتار دے سلیمان نے سختی سے تجویز ماننے سے انکار کر دیا کیونکہ اس عمل سے وکٹوریا کے پہیے کا بیل گاڑی کے پہیے سے الگ ہونے کا کوئی عملی پہلو نہیں نکلتا تھا اس انکار پر گاندھی ٹوپی والے بزرگ نے سلیمان کی سرخ ترکی ٹوپی کے متعلق ایک گھنونی سی رائے کا اظہار کیا سلیمان نے بھی ترکی بہترکی جواب دیا اور گاندھی ٹوپی کے متعلق عورت کے جسم کے بعض حصوں کے ساخت کی تشبیح پیش کی سامعین میں کچھ لوگوں نے داد دی بعض لوگ مسکرائے اور بعض بری طرح بگڑے رابرٹ ٹانگ کو اس بحث میں بڑا مزہ آ رہا تھا اس کے دل میں ایک مبہم سی امید نے کروٹ لی کہ شاید اس ملک کی روایات کے مطابق ٹوپیوں کی یہ تکرار بڑھتے بڑھتے ہندو مسلم فساد کی شکل اختیار کرے اور وکٹوریا میں ایک بپرے ہوئے بیل کے سنگوں کے سامنے بیٹھے بیٹھے اس کا صحافتی دماغ نیو یارک پوسٹ کے لیے ایک تاریخی تیار کرنے لگا بمبئی میں ہندو مسلم فساد تین افراد بے شمار زخمی امریکی اخبار نویس کی گھوڑا گاڑی پر بحث نیو یارک پوسٹ کے نمائندہ خصوصی رابرٹ لانگ پر حملہ بدقسمتی سے رابرٹ لانگ کی یہ آرزو پوری نہ ہو سکی جب گاڑی بان اور کوچ بان کے پاس ایک دوسرے کے خاندانی اسرار و رموز ختم ہو گئے تو انہوں نے خاموشی سے اتر کر اپنی اپنی گاڑیوں کے الجھے ہوئے پہیوں کو ایک دوسرے سے الگ کیا اور چند الوداعی گاڑیوں کے بعد اپنی اپنی راہ پر چل کھڑے ہوئے وکٹوریا میں بیل کے سنگوں کے سامنے اکڑوں بیٹھے بیٹھے رابرٹ نانگ کی کمر اور پیٹ تھک گئی اور اس کا جی چاہتا تھا کہ وہ جلد از جلد تاج محل ہوٹل پہنچ کر گرم گرم غسل کرے اور پھر لاؤنج میں بیٹھ کر ان غزالی آنکھوں سام کی طرح لہرانے والی کالی چوٹیوں اور سرسراتی ہوئی دل فریب ساڑیوں کا نظارہ کرے جن کے تخیل نے مدت سے اس کے دل کو آباد کیا ہوا تھا یہ تصویریں لیلہ کے قصوں کی طرح اس کے دماغ پر نقش تھیں اور بے شمار عجیب و غریب روحانی تصورات نے اس پر ایک جال سا بن رکھا تھا رابرٹ لانگ نے سوچا کہ بیل کے ساتھ اس کا پہلا تجربہ کچھ زیادہ نہ تھا اور اس کے پتلون پر کف کے گرے ہوئے چھینٹے بڑے غلیز نظر آ رہے تھے اگر وکٹوریا کا پرسرار یوگی سلیمان اسے یوں ہی اپنی تلسماتی دنیا میں لیے پھرتا رہا تو نامعلوم ابھی کتنے اور بیلوں گھوڑوں اور ہاتھیوں کے ساتھ اسے اختلاط کا شرف نصیب ہوگا یوں تو وہ ایک سچے نامہ نگار کی طرح ہر قسم کے تجربات کے لیے تیار تھا لیکن بمبئی کی پہلی شام اگر یہ شام غزالی آنکھوں اور بھل کھاتی ہوئی ناگنوں کے بغیر گزر گئی تو زندگی میں ایک ایسا خلار رہ جائے گا جسے ہزاروں خوشگوار اور پرکیف شامیں بھی نہ کر سکیں گی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ یہ چند اولین تاثرات ہی تو ہوتے ہیں جن میں کچھ اجنبیت کچھ مغیرت کچھ قرب کچھ بات کا حسین امتزاج ہوتا ہے حجلہ عروسی کی پہلی شام ڈوبتے ہوئے سورج کی آخری کرنیں بمبئی پر اداسی کی طرح چھائی ہوئی تھیں کہیں کہیں دکانوں کے اندرونی حصوں میں بجلیاں بھی جلنے لگی تھیں یہی تو وہ اچھوتا وقت ہے جب روشنی اور تاریخی گلے ملتے ہیں آئینوں کے سامنے مرمری اجسام پر کالی زلفوں کے بادل بکھر جاتے ہیں کائنات کروٹ لیتی ہے گناہ اور سواب پہلو بدلتے ہیں تاج محل ہوٹل کے بال روم میں کمکموں کی دیپ مالا روشن ہوتی ہے اور غزالی آنکھیں کالی کالی لہراتی ہوئی زلفیں تاج محل ہوٹل رابرٹ لانگ نے ذرا چلا کر سلیمان کو مخاطب کیا وہ اپنے مستقبل کی انان اس مشتہ یوگی کے ہاتھ میں دے کر بمبئی میں اپنے پہلے دن کے تجربات کو ضائع کرنا نہیں چاہتا تھا بہت اچھا صاحب سلیمان نے اس کی طرف دیکھے بغیر مکان کی طور پر جواب دیا کچھ دور آگے پان اور بیڑی کی دکان تھی وکٹوریا اس کے سامنے رک گئی نیچے اتر کر سلیمان نے کچھ پان اور بیڑیاں خرید لیں داموں پر اس کی دکاندار کے ساتھ کچھ تکرار بھی ہوئی وہ دونوں ابھی بازار کے بھاؤ پر تبادلہ خیالات کر رہے تھے کہ ایک بندر والا وکٹوریا کے قریب آیا اور ہاتھ بڑھا کر اس نے رابرٹ لانگ کے کانوں کے نزدیک زور سے ڈگ ڈگی بجائی رابرٹ لانگ گھبرا کر چونک اٹھا بندر والے نے بہت سے رنگوں کا ڈھیلا ڈھالا چوغا پہنا ہوا تھا اس کے سر پر ایک لمبوتری ٹوپی تھی جس میں جا بجا مور کے پر اڑے ہوئے تھے ہاتھ میں رسی تھی جو دو بڑے بندروں کے گلے میں پڑی ہوئی تھی اور کوئی چار پانچ چھوٹے چھوٹے بندر کے بچے اس کے جسم پر جا بجا چمٹے ہوئے تھے کوئی کندھے پر بیٹھا تھا کوئی گردن پر کوئی پیٹھ کے ساتھ لگا ہوا تھا اور ایک ننا سا بچہ اس کی ٹوپی پر فراغت سے بیٹھا مونگ پھلی ٹھونگ رہا تھا ڈگڈگی کی آواز سن کر ٹوپی والا بندر نیچے اتر آیا اور چواؤں چواؤں کرتا ہوا لپک کر لانگ کے رانوں پر آ بیٹھا اس کے ہاتھ میں مونگ پھلی کا دانا تھا اور وہ رابرٹ لانگ کا منہ چڑھا چڑھا کر اسے کترنے لگا رابرٹ کو یہ ادا بہت پسند آئی اور اس نے پیار سے بندر کو اپنی گود میں بٹھا لیا ڈگ ڈگ ڈگ بندر والا بڑا کایا تھا زور زور سے ڈگلگی بجا کر اس نے قیمت کا اعلان کیا صاحب بڑا نسلی بندر ہے صرف ایک سو روپیہ اتنے میں سلیمان بھی پان اور بیڑی کا سودا چکا کر واپس آ گیا تھا سو روپیہ سن کر اس کے کان کھڑے ہوئے ارے سو کے بچے ڈاکہ ڈالنے کا ارادہ ہے کیا اجی میاں اپنا راستہ ناپو تم کیوں ہماری بات میں ٹانگ اڑاتے ہو اچھا جی یہ بات ہے میں کہتا ہوں بیٹا میرے ساتھ معاملہ کر لو ابھی بکوا دوں گا ہاں ایسے صاحبوں کو انگلیوں پر نچانا تو روز کا کام ہے اپنا کیا کہتے ہو بولو کیا دلواتے ہو تیس بیس تمہارے دس اپنے کیا کہتے ہو کچھ اور دلواؤ استاد تمہارے قدموں کے طفیل ہمارا بھی بھلا ہوگا بندر والا خوش آمد کرنے لگا اچھا دیکھتا ہوں تم بھی کیا یاد کرو گے بیٹا بندر والے اور سلمان میں کافی دیر تک چک چک ہوتی رہی وہ پانچ پر اترتا تھا یہ دو بڑھتا تھا اور انجام کار سودا پچاس پر آ کے رکا رابرٹ لانگ نے ڈالروں کا حساب لگایا تو پندرہ یا سولہ ڈالر بنتے تھے یعنی نیو یارک کے ہوٹل میں دو اچھے لنچوں کی قیمت یا پیرس میں کسی نائٹ کلب کی ایک رات اس قیمت پر ننا منا بندر مہنگا نہیں تھا جو اس کی گود سے نکل کر اب اس کے کندھے پر بیٹھا بڑے مزے سے مونگ پھلی کھا رہا تھا نظر بچا کر سلمان نے بیس روپے اپنی جیب میں ڈال لیے اور تیس بندر والے کے سپرد کیے رابرٹ لانگ دل ہی دل میں سلمان کی مدد پر احسان مند ہوا جس نے کمال محنت سے بندر کی قیمت سو روپے سے پچاس روپے کروائی تھی جب وکٹوریا دوبارہ چلی تو گھوڑے کی چال میں پہلے سے زیادہ سبکی تھی اور سلمان کا چابک میں غیر معمولی سرگرمی سے کام کر رہا تھا اس نے اپنے منہ میں بھری ہوئی پیک کو ایک راہ چلتی ہوئی گائے کی پیٹھ پر پچکاری مار کر تھوک دیا ٹوپی اتار کر اس کی گرد کو جھاڑا پھندنے کو سلجھایا کانوں میں رومال گھما کر میل نکالی اور پھر گردن گھما کر اپنی بھینگی آنکھیں ترچھے زاویے سے رابرٹ کی طرف دیکھا ہلا گلا صاحب اس نے راز درانہ انداز سے دریافت کیا ہلا گلا رابرٹ لانگ نے سوچا شاید کسی ہندوستانی مٹھائی کا نام ہو یا شاید یہ اس پرسرار یوگی کے کسی خفیہ تہخانے کی طرف اشارہ ہو بہر کیف وہ اپنے محسن کا دل توڑنا نہیں چاہتا تھا اگر سلمان کی مرضی ہے کہ وہ اپنے مسافر کو وکٹوریا میں زیادہ سے زیادہ عرصہ بٹھا کر کرایہ میں خاطر خواہ اضافہ کر سکے تو کرنے دو یہ اس کا حق ہے آخر اس نے بھی تو کوشش کر کے بندر کی قیمت میں پچاس روپیہ کی تخفیف کرائی تھی تاج محل ہوٹل کیا ہے ایک گھنٹے پہلے پہنچے یا بعد فرق ہی کیا پڑتا ہے ہاں استاد سلیمان اگر تمہاری خوشی ہلا گلا ہی میں ہے تو ہلا گلا ہی صحیح یا کسی ہندوستانی مٹھائی کا نام ہو یا کسی یوگی کے پروسرار کا ایک ہی بات ہے تم اپنا جی خوش کر لو آپ کا دل بہت خوش ہو جائے گا صاحب اس کے بغیر بمبئی میں جینا بھی بیکار ہے اور مرنا بھی بیکار ہے سلمان نے اپنا فلسفہ بیان کیا پھر اس نے ایک بجلی کے کھمبے کے نیچے رک کر گاڑی کے دھواں آلود میلے لیمپوں کو روشن کیا شام کا دھندلکاب لقاب تریکی میں بدل گیا تھا اور گنجان بازاروں کی ریل پیل سے نکل کر وکٹوریا ایک خاموش سڑک پر چلی جا رہی تھی دونوں طرف کشادہ باغیچوں کے درمیان چھوٹی چھوٹی کوٹھیاں تھیں اگر ان میں روشنیاں نہ ہوتی اور کہیں کہیں برامدوں سے ہنسنے یا بولنے کی آوازیں نہ آتی تو شاید یہ محسوس ہوتا کہ یہ آبادی نہیں قبرستان ہے کوئی آدھ گھنٹہ چلنے کے بعد وکٹوریا سیمٹ کے ایک چھوٹے سے مکان کے سامنے رک گئی پھاٹک پر ایک چوکی دار بیٹھا چلم پی رہا تھا سلیمان کو دیکھ کر سلام کیا اور رابرٹ لانگ ایک سہر زدہ انسان کی طرح اس کے پیچھے پیچھے اندر چلا آیا ڈرائنگ روم میں اور کوئی نہ تھا فرش پر ایک پرانا قالین بچھا ہوا تھا جس کا بور پامال ہو کر جگہ جگہ سے اڑ گیا تھا اور اب اس کی صورت ٹاٹ ایسی نکل آئی تھی سوفوں کے سپرنگ بیٹھے ہوئے تھے اور گدوں پر کہیں تیل کہیں سیاہی کہیں سالن کے چکنے دھبے تھے دروازوں پر موٹے موٹے پردے لٹک رہے تھے جن کا رنگ شاید کبھی سرخ تھا لیکن اب مرغی ذبح کرنے کے بعد نالی میں جمے ہوئے خون کی طرح سیاہی مائل ہو گیا تھا چھات پر مکڑی کے جالے نامعلوم کس کس بھید کی پردہ پوشی کر رہے تھے دیواروں کا پلستر جگہ جگہ سے اکھڑ کر گر گیا تھا اور کہیں کہیں پکے ہوئے پھوڑے کی جلد کی طرح پھٹنے کے قریب تھا یوں معلوم ہوتا تھا جیسے دیواروں کی چھاتی سالہ سال کے راز چھپائے تھک گئی ہے اور اب کسی وقت مجبور ہو کر اچانک بھاگ سے پھٹ جائے گی فضا میں ایک عجیب سی کثافت تھی اور کمرے کے کونے میں ایک کا لٹک رہا تھا نے لانگ کی آمد پر کوئی توجہ نہ دی البتہ اس کے پر بیٹھے ہوئے بندر کو نیم باز آنکھوں سے بری طرح گھورا بندر نے بھی جوابی کاروائی شروع کی اور کچھ عرصہ تک وہ دونوں ایک دوسرے کو گھور گھور کر اپنی شدید ناپسندیدگی کا اظہار کرتے رہے قریب تھا کہ ان کا اختلاف رائے کوئی اور عملی صورت اختیار کرے کہ جکایا کے ایک پردے کو جنبش ہوئی اور ایک ادھیڑ عمر کی کالی کلوٹی موٹی سی عورت یوں کمرے میں داخل ہوئی جیسے ریل کا انجن بھک پک کرتا پلیٹ فارم پر آتا ہے خوش خوش آمدید آمدید میرے اچھے نوجوان یہ تمہاری نیک بختی ہے کہ تم یہاں چلے آئے ورنہ اجنبی نوجوان اس غلیظ شہر میں بری طرح بھٹک جاتے ہیں اور پھر پشت پشت تک ان کے خون میں پاکیزگی پیدا نہیں ہوتی سلمان بڑا اچھا رہنما ہے میری چھت کے نیچے ابھی تک کوئی جراثیم پیدا نہیں ہوئے یہاں پر تم اپنے آپ کو یوں محفوظ سمجھو جیسے تم ڈی ڈی کے ٹپ میں بیٹھے ہو آؤ آؤ جوان آؤ بک بک کرتا ہوا ہوا انجن روانہ اور رابرٹ لانگ ریل کے ڈبے کی طرح اس کے ساتھ جوتا ہوا پیچھے پیچھے چلنے لگا عورت کے بال کٹے ہوئے تھے اور ان میں جا بجا میل کے سفید سفید ذرے ابرک کی طرح چمک رہے تھے اس نے نیلی چھینٹ کا فراک پہنا ہوا تھا جس کے نیچے اس کی برہنہ پنڈلیاں اب نوسی گدروں کی طرح نکلی ہوئی تھیں پاؤں میں اونچی اڑی والی گرکا بھی تھی جس پر مدت سے پالش نہیں ہوا تھا وہ بھی چند قدم ہی چلے تھے کہ یکایک عورت کے منہ سے ایک ڈرونی چیخ نکلی اور وہ اچھل کر دھڑام سے فرش پر گر گئی جیسے ریل کا انجن پٹری سے اتر کر الٹ جائے رابرٹ لانگ نے جلدی جلدی اس کا فراک درست کیا اور اپنے بازوؤں کا سہارا دے کر اسے اٹھایا معاف کیجیے میں بہت شرمندہ ہوں میرے اس بیوقوف بندر نے خوام خواب کے کندھے پر کود کر آپ کو ڈرا دیا میں بہت شرمندہ ہوں اوہو یہ تمہارا بندر ہے آہا کیسا پیارا بچہ ہے میں خوام خواہ ڈر گئی کتنا سویٹ ہے یہ عورت نے اپنے سہمے ہوئے چہرے پر جھوٹی مسکراہٹ پیدا کرنے کی کوشش کی اس کے منہ پر پسینے کے قطرے بکھرے ہوئے تھے جن میں پاؤڈر گھل گھل کر برس کے داغوں کی طرح پھیل رہا تھا اس کے بلائی ہونٹ پر بالوں کی لکیر جو کریم اور پاؤڈر کی تہوں میں دبی ہوئی تھی اب گھبرائی بلی کے رونگٹوں کی طرح کھڑی ہو گئی تھی ڈائننگ روم سے نکل کر وہ ایک دالان میں آئے وہاں سے وہ مکان کے پچھواڑے میں ایک اور کمرے میں داخل ہوئے یہ کمرہ بڑا خوشنما تھا چھت پر کئی سو کینڈل پور کے گمکو میں نور برسا رہے تھے دوانوں پر پھول دان اور گلدستے لٹکے ہوئے تھے فرش پر ایک بے داغ سفید چاندنی بچھی ہوئی تھی ایک کونے میں خوبصورت ایرانی غالیچہ تھا اس پر ریشم کے گاؤ تکیے لگے ہوئے تھے اور ایک تکیے کے سہارے نجمہ ایک تنی ہوئی کمان کی طرح نیم دراز تھی اس کی کالی زلفیں زہرناک ناگنوں کی طرح اس کے شانوں پر لہرا رہی تھیں اس کی غزالی آنکھوں میں مقناطیس کے ٹکڑے تھے اس کے جسم کا گداز کی فضا لانگ نے حیرت سے آنکھ ملی نجمہ کے ہونٹوں پر گلاب کی پتیاں سی کھلی رابرٹ لانگ نے اپنی آنکھوں کو دوبارہ ملا نجمہ مسکرائی کشمیر سے آئی ہے موٹی عورت نے تلسم کو توڑتے ہوئے کہا کشمیر کا نام تو تم نے سنا ہوگا جوان تمہاری یو این او وہاں کا جھگڑا چکا رہی ہے بڑی اچھی جگہ ہے سیب انگور ناشپتیاں اور رابرٹ کے دل کے ساتھ اب اس کے صحافتی دماغ نے ایک شدید کروٹ لی اس نے سوچا کہ شاید آج کی رات اس پر مسئلہ کشمیر کے کچھ راز بھی آشکار ہوں شاید کل صبح وہ اپنے اخبار کو ایک ایسا تاریخی ڈسپیچ ارسال کر سکے جس سے اس بین الاقوامی گتھی کو سلجھانے میں ایک نئی شاہراہ کا نشان مل سکے شاید پچاس روپے موٹی عورت نے بندر بیچنے والے کی طرح قیمت کا اعلان کر کے اس کمرے کے تلسم کو ایک بار پھر توڑ ڈالا پچاس روپے بندر Najma Kashmir U N O اور امریکی نامینگار اپنا تاریخی ڈسپیچ تیار کرنے میں مشغول ہو گیا